دوسری صنعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کی نماز جنازہ پڑھتا ہے پھر اسے رخصت کرنے کے لیے قبر تک ساتھ رہتا ہے تو اسے اجر کے دو قیرات ملتے ہیں اور جو نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے اور آخر تک اس کے ساتھ نہیں رہتا تو اسے ایک قیرات ملتا ہے ایک قیرات بہت پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے حدیث نمبر اکتیس سو اکتالیس مسند احمد